لن ينال الله الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا على ما هداكم وبشر المحسنين اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اللہ کو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اللہ کی رہنمائی کے شکریہ میں اللہ کی بڑائیاں بیان کرو نیک لوگوں کو اے نبی خوشخبری سنا دیجیے سامعین ابی سعید کی تفصیل سماعت کیجیے تقوی کی فضیلت ارشاد ہوتا ہے کہ قربانیوں کے وقت اللہ کا نام بڑائی سے لیا جائے اسی لیے قربانیاں مقرر ہوئی ہیں کہ خالق رازق معبود برحق اللہ کا حکم مانا جائے نہ کہ قربانیوں کے گوشت و خون سے اللہ کو کوئی نفع ہوتا ہو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے بے نیاز اور کل بندوں سے بے نیاز ہیں جاہلیت کی بے وقوفیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قربانی کے جانور کا گوشت اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے اور ان پر خون کا چھینٹا دیتے تھے یہ بھی دستور تھا کہ بیت اللہ پر قربانی کا خون چھڑکتے مسلمان ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسا کرنے کے بارے میں سوال کیا جس پر یہ آیت اتری کہ اللہ تو تقوے کو دیکھتے ہیں اسی کو قبول فرماتے ہیں اور اسی پر بدلہ عنایت فرماتے ہیں چنانچہ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے نہ ان کی نظریں تمہارے مال پر ہیں بلکہ اللہ کی نگاہیں تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر ہیں اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ خون کا قطرہ الگ ہوتے ہی قربانی مقبول ہو جاتی ہے اللہ عالم عامر شابی رحمہ اللہ سے قربانی کی کھالوں کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا اللہ کو گوشت و خون نہیں پہنچتا اگر چاہو بیچ دو اگر چاہو خود رکھ لو اگر چاہو اللہ کی راہ میں دے دو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے کہ تم اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کی راہ پا کر اللہ کی مرضی کے کام کرو اور نامرضی کے کاموں سے رک جاؤ اور اللہ کی عظمتوں کی بریائی بیان کرو جو لوگ نیک کار ہیں حدود الہی کے پابند ہیں شریعت کے عامل ہیں رسولوں کو سچا جانتے ہیں وہ مستحق مبارک بات اور لائق خوشخبری ہیں امام مالک اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس کے پاس نصاب زکوٰۃ جتنا مال ہو اس پر قربانی واجب ہے چنانچہ مستد احمد میں صحیح حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جسے وہ ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ قربانی واجب و فرض نہیں بلکہ مستحب ہے یہ روایت پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی بس وجوب ساقط ہو گیا یعنی قربانی کا دینا کچھ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے ابو شرعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے پڑوس میں رہتا تھا یہ دونوں بزرگ قربانی نہیں کرتے تھے اس ڈر سے کہ لوگ ان کی اقتدا کریں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سنت کفایا ہے جبکہ محلے میں سے یا گلی میں سے یا گھر میں سے کسی ایک نے کر لی باقی سب پر سے ہٹ گئی اس لیے کہ مخصوص صرف شعار کا ظاہر کرنا ہے سورن ترمیدی میں ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک بکری اللہ کے راہ میں ذبح کر دیا کرتے تھے اور خود بھی کھاتے اوروں کو بھی کھلاتے پھر لوگوں نے اس میں وہ کر لیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو اور صحیح بخاری میں عبداللہ ابن ہشام رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے اب قربانی کے جانور کی عمر کا بیان ملاحظہ ہو صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ ذبح کرو مگر مسیینہ بجز اس صورت کے کہ وہ تم پر بھاری پڑ جائے تو پھر بھیڑ کا بچہ بھی چھ ماہ کا ذبح کر سکتے ہو ظہری رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ جدا یعنی چھ ماہ کا کوئی جانور قربانی میں کام آ ہی نہیں سکتا اور اس کے بالمقابل اوزائی رحمہ اللہ کا مذہب ہے ہر جانور کا جزا کافی ہے لیکن یہ دونوں قول افراد تفریح والے ہیں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اونٹ گائے بکری تو وہ جائز ہے جو سنا ہو اور بھیڑ کا چھ ماہ کا بھی جائز ہے اونٹ تو سنا ہوتا ہے جب پانچ سال کر کے چھٹے میں لگ جائے اور گائے جب دو سال پورے کر کے تیسرے میں لگ جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین گزار کر چوتھے میں لگ گئی ہو اور بکری کا سنا وہ ہے جو دو سال گزار چکا ہو اور جزا کہتے ہیں اسے جو سال بھر کا ہو گیا ہو اور کہا گیا ہے جو دس ماہ کا ہو ایک قول ہے جو آٹھ ماہ کا ہو ایک قول ہے جو چھ ماہ کا ہو اس سے کم مدت کا کوئی قول نہیں اس سے کم عمر والے کو حمل کہتے ہیں جب تک کہ اس کی پیٹ پر بال کھڑے ہوں اور بال لیٹ جائیں اور دونوں جانب جھک جائیں تو اسے جدع کہا جاتا ہے واللہ عالم